لب کے لے جاوانو جانو گیا برقی سے اکبر کا جاوانو جانو گیا برقی سے اکبر کا چلے جاوانو گیا برقی سے اکبر کا تلے جاوانو جوان لاسف پہنچے جو چہن چاہے امام لپتی نا دے علی اور لرستے تھے قدم جو کہ کہتے تھے اسی غم میں گزر جائے نہ ہم ہے میرے جان جدائی ہے تیری اور ستام جی صدا لاشے پچھر گیا برقی سے اکبر کا کلے جا بانو گیا برقی سے اکبر کا کلے جا بانو گیا بر سے اکبر کا کلے جا بانو کیا جی جس کا جان لال گیا دنیا سے جتنے کے تہے توے ایسا کھوتے گرے اور بتا کرنے لگے نورا کھوتے گیا اور کمر میں خم ہے لا کے گیا جا والو گیا برق سے اکبر کا کلے چلے جاوانو گیا برش سے اکبر کا کلے چلے جاوانو گیا برش سے اکبر کا کلے جا جاوانو بیٹھتے ہیں کبھی رکتے ہیں کبھی چلتے ہیں آج جو کی لگی میں جگر جلتے ہیں درد بھی شام کے سائے کی طرح ڈھلتے ہیں ہاتھ امید کے جانے کے سبب ملتے ہیں دی جی پکر گیا بر کس اکبر کا کلے جا بانو وش سے اکبر کا کلے گا سے کا کلے گا بالو اکبر سے پنا سرور نے آ کر دیا اکیلا جہاں سرور نے چھپ خالد بھی کیا اور اپنے ہاتھوں پہ رکھی لاش جہاں سرور نے جی سدا گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو چھپ گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو آئے مصیبت میں کنارا بھی گیا دات میں تمہارا بھی گیا سات برچی سے تمہارا بھی ہمارا جی کے گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو گئی ساری کمائی تو رہا تھا میرا اٹھارہ برس والا سدھارا ہے ہے رہ گیا میں بھی سرے دست اکیلا ہے ہے میرے ہاتھوں پہ ہے تمہر کا جنازہ ہے ہے لاچے پکر آ گیا برچ سے اکبر کا کلے جا کسی کا کلے جا بالو گیا بر کسی برکے جا بالو دنیا میں کوئی سے بڑا غم تو نہیں اب مجھے تو تھا گا نہ کہیں ہو گئی تنگ تیرے بعد پتر مجھ پہ زمین ماں تیری کہتے جیے کچھ تو بتا ماں ہے زمین دی جی سدا اللہ کے پتر گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو گیا برچ سے اکبر کا کلے جا بانو اٹھتا ہے قدم ہیں دل روتا ہے جالی ہی جھکتے ہیں دل روتا ہے لاش بیٹے کے لیے کھلتے دل روتا ہے دیکھ کرے ستم ہنستے ہیں دل روتا لاش گیا چلے جانو گیا برقی سے اکبر کا کلے چلے جانو گیا برقی سے اکبر کا کلے جا بانو گیا برقی سے اکبر کا کلے جا مر گیا شاہ کب یوسف تانی مز ہے وہ جوان جو تھا پیمبر کی نشانی مز ہے مرتیا پڑتی ہے اشو کی روانی مز ہے دی صدا لاچے سریان کے لے جاؤ گیا برقی سے اکبر کا چلے جا بانو گیا برس سے اکبر کا چلے جا بانو گیا برقی سے اکبر کا چلے جا بانو گیا برقی سے اکبر کا چلے جا بانو گیا برقی سے اکبر